سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صدق الله مولانا صدق الله مولانا مسئلہ یہ ہے امتیاز مسئلہ یہ ہے کہ جب جمعہ کے دنوں خطیب خطبہ پہ ہے میں نہیں دیکھنا چاہیے خطیب کو دیکھنا چاہیے میں دیکھتا ہے وہ سو جاتا ہے خطیب کو دیکھتا ہے اور خطیب کی یہ نقل و حرکت ہے اس کے دیکھنے سے بھی بات سمجھنے میں مدد ملی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے آج کی اس ملا میں بہت مجلس ہو گئی اور ایک صاحب آئے صاف ستھرے سفید نیلے کپڑے پہن کرتے بال کالے ہیں ایک ڈال کر کے کنگا کر رکھا ہے وہ آئے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے بزرگ کے سامنے بیٹھ گئے لوگ حیران کہ کون بندہ ہے مدینہ اس زمانے میں تو بہت بڑا بھی تھا اور علامہ اقبال رہے مقبوبہ نے ایک جگہ ایک حدیث لکھی ہے وہ حدیث مجھے آج تک نہیں ملی انہوں نے لکھا ہے کہ بزرگ نے فرمایا کہ مدینہ کی آبادی ایک لاکھ سے نہ بڑھنے دی ہے اللہ نے اس میں لکھا کہ مدینہ کی آبادی ایک لاکھ سے بڑھنے میں دی ہے مگر یہ حدیث مجھے کہیں نہیں دی مجھے تو اس سے یہ بتلانا ہے کہ بزرگ کے زمانے میں مدینہ سے آبادی لاکھ سے نیچے تھی ایسی صورت میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے تو مجلس میں سے آنے والے سارے کو کوئی جانتا نہیں اس کا مطلب مدینہ کے نہیں اور مدینہ سے باغ کے ہیں تو پھر ایسے صاف ستھرے اجلے کپڑے پہن کر بال بھی سمرے ہوئے کندھا کیے ہوئے تیل ڈالے ہوئے آج کل بھی یہ ممکن ہے سرکار سے کپڑے بدل کر نے دیوبند پہنچ جائے اور کپڑے نہ بدلے بیچ میں آج کل تو ممکن ہے لیکن زمانے میں جو عرب کا علاقہ ریگستانی علاقہ تھا ہوائیں چلتی تھی مٹی اٹھتی تھی درد میں اٹا پٹا ہو جاتا تھا آدمی تو باہر سے آیا ہے تو اس کا حال برا ہونا چاہیے تو وہ بعد میں اٹا پٹا ہونا چاہیے یہ تو بہتر ہے خیر لوگ حیرت باہر رات میں گیا وہ آ کر بیٹھا اور اس نے جن سوال کی ان میں سے پہلا سوال اس نے کیا مل ایمان ایمان کیا ہے انہوں نے ایمان کے لوگوں بھی یا شہری ماننا نہیں پوچھے سم لگ سکے لوگوں بھی یہ شہری مانا تو جانتے ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ ایمان لانے کے لیے کیا کیا باتیں ماننی ضروری یعنی ایمانیات کیا کیا ہے مل ایمان کا مطلب ہے ایمانیات کیا کیا ہے ایک آدمی مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی نہیں کیا کیا باتیں ماننی ضروری ہیں تب جا کر وہ مسلمان ہوگا مل ایمان تو نبی یہ وسلم نے فرمایا سات باتیں ماننا ضروری تب وہ مسلمان ہوگا اور وہی سات باتیں تعلیم الاسلام میں ایمان مفصل میں دی گئی جی۔ اسی حدیث میں جو سات باتیں آئی ہیں اس کو مفصل میں دی وہ سات باتیں کیا ہیں حضور نے فرمایا انتوکھ میں نبی وہ ملتی وہ کتوبی تھی وہ رسو بھی تھی والقدر بخيره وشره من الله تعالى واليوم الآخر والبعث بعد الموت بل یہ آخر کو ماننا ضروری لیکن اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ ماننا ضروری اور اس کا ذکر ایمان مجمل میں آمن تو بلّہ کما ہوا یہ اسمائی ہی و میں اللہ پر ایمان لاتا ان کی ان کے اسما کے ساتھ اور ان کے صفات کے ساتھ صفات تو وہ ہیں جو موسم کے ساتھ ہوتے ہی ہیں جیسے ہم ہیں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں بولتے ہیں چاہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں یہ سب ہماری ہے اور اسما وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں ہم بال بچوں کو پالتے ہیں میں جا کر کام کرتے ہیں شاپ پر جا کر کام کرتے ہیں جاب پر جا کر کام کرتے ہیں یہ سب ہمارے افعال ہیں ان افعال کو علم و کلام کی اصطلاح میں تو افعال کہتے ہیں لیکن حدیث کی اصطلاح قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس کو اسما کہتے ہیں صفات صفات سات یا آٹھ ہیں اللہ کی صفات اللہ حی ہیں زندہ ہیں اللہ سننے والے سمیع ہیں اللہ دیکھنے والے بصیر ہیں ایسے صفات تو سات ہیں یا معقولی دیا کہتے ہیں کہ تقویم کی ایک صفت ہے تو آٹھ صفت ہے اور اللہ کے جو اسما ہے وہ لا تو اب تو لا تو اللہ کی اسما الحسنہ تو اللہ کی صفات لا تو اور تو اللہ تو نہیں صفات تو سات یا آٹھ اور اسما غیر موقع ہے اور اسما اور صفات کا میں فرق سے سمجھا رہا ہوں جی۔ صفات موضوع کی راتی حالت کا نام ہے اور اسما کارناموں کا نام ہے جو کام کرتا ہے ایک حدیث شریف ہے اس میں اللہ کے ننانوے اسما اکٹھا کیے گئے ہیں وہ سب اسما ہیں اللہ کے کارنامے ہیں رزدات ہیں وہ زندہ کرتے ہیں وہ مارتے ہیں یہ اللہ کے کارنامے ہیں تو ایمان مجمن میں یہ ہے کہ صرف اللہ کو ماننا سکون کو مان لیا ایسا ماننا نہیں ایسے اللہ کو ایسی ہستی مانو جن کی سات یا آٹھ سفات ہیں اور بے شمار افعال ہیں بے شمار اسما آمن تو بلّہ کما ہوا یہ اسما و صفاتی یہ بھی معنی مجمن میں ایمان میں فصل میں تو یہ ہے اللہ کو مانا اللہ کے فرشتوں کو مانو اللہ کی کتابوں کو مانو اللہ کے رسولوں کو مانو دیکھو اللہ کی کائنات میں اللہ کی کتنی مخلوق ہے اللہ اللہ نے کتنی مخلوق مخلوق سب کو ماننا ضروری نہیں ہے اور کو ماننا ضروری ہے اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا اور جنات کو ماننا جنات کو ماننا لے ذاتی ہی ضروری نہیں ہے لے دے ہی ضروری ہے اگر جنات کو آپ نہیں مانیں گے تو قرآن کی جن آیتوں میں جنات کا ذکر آیا ہے ان آیتوں کا انکار لازم آیا ہے اس لیے جن آپ کو ماننا ضروری ورنہ نقص جنات کو ماننا ضروری نہیں ہے یا دوسری مخلوقات کو ماننا ضروری نہیں جاننا ضروری نہیں جن آپ کو ماننا جاننا بھی ضروری نہیں مگر لے بھی ضروری ہے اور فرشتوں پر ایماندار لے پاتی ہی ضروری یہ فرق کیوں ہے پر اس لیے ہے کہ اللہ نے جو مختلف زمانوں میں چھوٹے بڑے انبیاء مخصوص فرمائے اور ان پر کتابیں اللہ نے نازل فرمائی یہ کتابیں نبیوں تک آئی کیسے جی اللہ بندے سے روح روح بات کریں اتنا نام منتظر كان لبشر ان يكلمه الله انسان کی نگاہوں میں دماغ میں اتنی طاقت پاور نہیں ہے کہ اللہ ان سے براہ راست بات کر اللہ تو اللہ ہے تم دوپہر کے وقت میں سورج کو آپ بھر کر نہیں لے سکتے آنکھیں پتلا جائیں گے دماغ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا تھوڑی دیر دیکھو گے پھر آنکھیں کا پتھرا گیا کوئی نظر نہیں آئے اور یہ جو آنکھیں ہیں دو یہ اجرا نہیں کرتے یہ تو کیمرے ہیں اور ان کو اجرا کرنے والی پیچھے قوت ہے اس سے مشترک اس کا نام ہے اس سے مشترک اور یہ آنکھیں تو اس کے کیمرے ہیں کیمرے سے اس سے مشترک فوٹو لے ہیں اور وہ سپلائی کرتی ہے اس سے مشترک کو مجھ سے حج سے مشترک سمجھ لیتا ہے جان لیتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے یہ بکری ہے تو اجلاس کرنے والی وہ قوت وہ قوت اگر تھک جائے ٹائرڈ تو آنکھیں دیکھتی رہیں گی اور نظر کچھ نہیں آئے گی ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس کا دکھتا کچھ نہیں کیوں اجرا کرنے والی قوت ہے وہ درماندہ ہو گئی تھک گئی تو سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کی اللہ تعالی بندے سے فیس ٹو فیس رو در رو فیس ٹو فیس بات کرا سے انسان میں اس کی طاقت نہیں پھر یہ تو ضروری ہے کہ اللہ نے جب مخلوقات پیدا کی ہیں تو مخلوقات کو پیدا کر کے ان کو راستہ بھی دکھا پھر نے نے علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا رب حکم آیا موسا ان دونوں کا پروردگار کون کون موسا علیہ السلام نے جواب دیا رب ن ثم سلفل ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کو راہ دکھائی جس نے پیدا کیا ہے اس کو دن میں ہے نے تو راہ بھی دکھائی کہ تمام حیوانات میں ایک ضرورت ہے باقی جسم کی ضرورت ہے اس کی راہ اللہ نے کیسے دکھائی اس کے نیچر میں اس کے تقاضے رکھ دیے کھجور کا درخت گٹھلی سے پیدا ہو کر بڑھے گا تو اس پر کھجوریں ہی لگیں گی امرود نہیں لگے گی بکری پیدا ہو کر بڑھے گی تو دودھ دے گی سواری پہ دم نہیں آئے گھوڑا پیدا ہو کر بڑھے گا تو وہ سواری کے کام آئے گا گھوڑی دودھ بھی دیتی گھوڑی کا دودھ ہلا تھا ازبوکستان تاجکستان میں گھوڑا آیا وہاں سب ہنسی ہیں ہمکستان تاجکستان کزاکستان یہ پانچ ملک ہیں کشمیر سے لگے ہوئے وہاں سب آنا ہنسی ہیں اور وہاں گھوڑا باقاعدہ ضبع ہو کر دکانوں پر بکتا ہے اور گھوڑیوں کا دودھ بھی وہ استعمال کرتے پیتے جیسے اونٹ پر سواری بھی کرتے ہیں اونٹنی کا دودھ بھی الگ گھوڑے پر سواری کرتے ہیں گھوڑی کا دودھ الگ گدھے کا دودھ حرام اس لیے کہ اس کا گوشت حرام اور گھوڑے کا گوشت تو حرام ہے وہاں کھاتے ہیں لوگ یہاں رواج نہیں گھوڑے کے گوشت کھانے کا رواج نہیں ہے تو اگر کوئی ہمارے سامنے پیش کرے تو ہم نہیں کھائیں گے جیسے ہمارے پالنپور میں جھینگے کھانے کا رواج نہیں تو اگر جھینگا میں منہ میں رکھ دوں تو مجھے فون واپس ہو جاتا تو عادت تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں عادت سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو تمام مخلوقات حیوانات نباتات جماعتات سب کے نیچر میں اس کے تقاضے رکھ دیے یہی اللہ نے ان کو راہ دکھا تھا اور انسان انسان میں دو چیزیں ہیں جانوروں میں ایک ہی چیز ہے جسم جسم جسم اور انسان میں دو چیزیں ہیں جسم اور روح تو جسم کو الگ گائڈ کرنا ہے روح کو الگ گائڈ کرنا ہے کے گائیڈنس کو اس کے نیچر میں رکھ دیا ہے کہ تجھے پیدا ہو کر دنیا میں کس طرح سے جینا ہے دنیا میں جینے کے اسباب کیسے مہیا کرنے ہیں اپنا چنا کیسے پھوڑنا یہ اس کے نیچر میں انسان کے رکھ دیا چنانچہ انبیاء کھیتی باڑی سکھانے نہیں آتے انبیاء باغبانی سکھانے نہیں آتے انبیاء تجارت سکھانے نہیں آتے کیونکہ انسان کی فطرت میں نیچر میں رکھا گیا ہے اور انسان کی کلچر جو جو آگے بڑھتا ہے تجربات بڑھتے ہیں تو نئی نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں اس کے لیے انبیاء نہیں بھیجے انسان کی معاف کی ضرورتیں انسان کے نیچر میں رکھ بڑھتی گئی ہیں اور انسان کے اندر ایک روح کوئی یہ کہے کہ روح تو جانوروں میں بھی ہے نباتات میں بھی ہے ہے مگر وہ روح قیامت کے دن فنش وہ یقول کا پھر یا تنی کن تو جب تمام حیوانات مٹی کر دیے جائیں گے تو کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی کر دیا جاتا ہے مگر انسان مٹی نہیں کیا جائے تو ان کی روحیں ہیں مگر وہ جسم کی طرح ہی سمجھو اسے جب جسم ختم روحیں بھی ختم جنت اور جہنم کے لیے نہیں اور انسان کی روح باقی دائم ہے تا ابد جنت میں یا جہنم میں انسان رہے گا یہ انسان کی جو روح ہے اس کی کوالٹی دوسرے حیوانات کے ارواح کی کوالٹی سے ڈفرنٹ ہے اس لیے اس روح کی رہنمائی کی ہے وہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ قائم کر کے وہی نازل کر کے انبیاء منتخب کر کے اللہ نے روح کی رہنمائی کی یہ وہی اللہ کے یہاں سے نبیوں کے پاس لایا کون فرشتے ہیں یوں فرشتوں کو ماننا ضروری جن جناب کو ماننا ضروری نہیں ہے وہی ماننا تو ماننا ضروری ہے اگر جنات کو آپ نہیں مانیں گے تو نہایت کا انسان لازم ہے لیکن اگر وہ آیات نہ ہوتی تو ماننا ضروری تھا خریدوں کا ماننا ضروری سے سوال ہوگا اللہ اللہ ہے انبیاء انبیاء ہیں ایک دوسرے سے بات کی کچھ ہو نہیں سکتی پھر اللہ نے گائیڈنس کیسے کیا اللہ نے رہنمائی کیسے کی انسانوں کی بیچ کی کڑی ماننی پڑے گی کڑی کا تو اس لیے ایمانیات میں اللہ کو مانو اللہ کے فرشتوں کو مانو جو اللہ کے ایک مخلوق ہے نورانی مخلوق اور ہم ساتھی مخلوق ہیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور مٹی تکلیف ہے نور کے بن نسبت دیکھو فضا میں ہوا بھری ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی کیوں نہیں آتی ہم تکلیف ہیں ہوا لطیف ہے کثیک کو لطیف نظر نہیں آتا تو فرشتے ہم سے لطیف ہیں تو فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے اور فرشتوں کو ہم نظر آتے ہیں جیسے گاڑی پر گلاس پر تالا پردہ لٹکاتے ہیں تو ایک طرف سے دوسری طرف نظر آتا ہے دوسری طرف سے دوسری طرف نظر نہیں آتا ایسے ہی کثیب کو لطیف نظر نہیں آتا ہم کو غریب نظر نہیں آتے خریدوں کو ہم نظر آتے ہیں یہ جو مخلوق ہے اللہ کی یہ اللہ اور نبیوں کے درمیان واسطہ بنتی ہے پہلی اب تو منا بن اللہ کو بھی مان لاؤ وہ مزہ ہی اللہ کے فرشتوں کو بھی لاؤ اور تمام انبیاء ایک ہی گورنمنٹ نے نمائندے ریپرزینٹیو بنا کر دے الگ الگ خداؤں میں نہیں دیے ایک ہی گورنمنٹ نمائندے بن کر بنے ہیں جب تم محمد رسول اللہ مانتے ہو تو باقی سارے انبیاء کو ماننا ضروری ہے بھائی ماننا تو وہ بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تھے اسی گورنمنٹ نے بھیجا ہے ان کو نمائندہ بنا دیا یہ تو عجیب بات ہے کہ کو مانو بات کو نہ مانو لام کو بھائی اللہ کو اس لیے سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے ماننا تو سب کو ضروری ہے لیکن پڑھیں گے کس سے جس کا پیریڈ شروع ہوا ہمارے مزید میں صبح چار گھنٹے ہوتے ہیں پہلے گھنٹے میں فلاں استاد آتا ہے دوسرے میں فلاں تیسرے میں فلاں چوتھے میں فلاں تو چار گھنٹوں میں پڑھانے کے لیے جو اثرات ہیں سب ہم مانتے ہیں کے ساتھ مگر جب چوتھا گھنٹہ شروع ہوگا تو اب ہم پڑھیں گے چوتھے گھنٹے کے استاد سے جس کا پیریڈ شروع ہوگا اسی طرح سب ندیوں کو مانیں گے مگر عمل کریں گے اس ندی کی لائی ہوئی ہدایت پر جس کا پیریڈ شروع ہوا ہے بس دو باتیں الگ الگ ہیں کس کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں اور اللہ کے یہاں سے مختلف زبانوں میں جو مختلف انبیاء ہدایت لائے ہیں ان سب کو اسی گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو ہے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں لہٰذا اللہ کی کتابوں کو ایمان لاؤ وہ جب کتابیں ایک سو چار ہیں تو نبی کے انبیاء بھی بہت ہیں تو اللہ کے رسولوں پر نبی کے چھوٹے رینج جو ہائی رینج ہے وہ رسول ہے وہ تھوڑے کہتے ہیں تین سو تیرہ رسول ہوئے ہیں اللہ جانے تعداد ہمیں نہیں معلوم لیکن جیسے مولوی یہ لوور رینج اور مفتی یہ ہائی رینج اور مفتی میں مولوی انکلوڈ مولوی چاہے نہ کرو مفتی صاحب تشریف لائیے تو اس میں مولوی خود ہی آ جائیں اور مولوی میں مفتی نہیں آتا ایسے نبی نیچے کا مرتبہ ہے رسول اوپر کا مرتبہ پر جو رسول ہے وہ نبی تو ہے ہی لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں یہ سارے انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی ساری کتابیں ایک ہی سرچس میں سے آئی چار چیزیں ہیں میں بالله وملائكته وكتبه ورسله پانچویں چیز جی ماننی ہے اللہ نے ازل میں جب کوئی چیز اللہ کے علاوہ نہیں تھی ازل کا یہ مطلب ہوتا ہے عربی لفظ ہے اب اگر کی سمجھ میں نہیں آیا عزم کے معنی ہیں جب اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی ٹائم بھی نہیں تھا اسپیس بھی نہیں تھا زمان و مکان بھی اللہ نے پیدا کیا کوئی چیز نہیں تھی اس وقت اللہ نے لا یزال کے لیے فیوچر کے لیے پلاننگ کی پلاننگ کا نام ہے تقدیر جیسے کوئی بڑا کارخانہ بنانا ہو بڑا محل بنانا ہو جیسے ڈولما باقی پیلس ترکیا میں ترکیا میں ایک پیلس ہے دولما باقی پیلس ہے ترکی ہوتی وہ پیلس سات بادشاہوں نے مل کر بنایا ہے یعنی سات بادشاہوں کے زمانے میں جا کر پورا ہوا استنبول میں ہم اسے دیکھنے کے لیے گئے تو گائیڈ نے ہم سے کہا کہ یہ پورا محل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مہینہ لگے اس محل کو دیکھنے کے لیے ایک مہینہ لگے اس لیے میں آپ کو دو تین گھنٹے دور ہوتا ہے تو اس میں موٹی موٹی چیزیں دکھاؤں گا باقی پورا محل دیکھنے کے لیے ایک مہینہ چاہیے تو اتنا بڑا محل کسی کو بنانا ہے یا اتنا بڑا کارخانہ بنانا ہے تو پہلے آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنواتا ہے پھر اس نقشے میں معمار رنگ بھرتے ہیں اس نقشے کے مطابق نئے تعمیر کرتے ہیں کارخانہ بناتے ہیں تو ہم دنیا میں ایک کارخانہ بنانا چاہتے ہیں ایک محل بنانا چاہتے ہیں ایک گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم آرکیٹیکٹ کو نقشہ بناتے پلان بناتے ہیں اتنی بڑی کائنات اور ہمیشہ چلنے والی کائنات اس کے لیے اللہ نے اضل میں کوئی پلاننگ نہیں کی ضرور کی اسی پلاننگ کا نام ہے تقدیر لفظ تقدیر عربی لفظ کے بعد پلانی ابھی میں نے سورت پڑھی سب کے اسمرک کے کلا تیرا ہائی کلاس پر وقت کر باقی بھی کر تک اللہ کی بس اللہ جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا پھر درست پیدا کیا ٹھیک ٹھاک پیدا کیا جس مخلوق کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی پیدا کیا یہ آنکھیں پیچھے لگا دیتے لگا سکتے تھے آخر آپ کی گاڑی میں پیچھے بھی تو بتیاں ہوتی یہ کام یہاں لگا دیتے لگا سکتے تھے ناک پیروں کے نیچے لگا دیتے کھا سکتے تھے لیکن تین چیزوں کو نیئرسٹ قریب قریب رکھا ہوں پھر نہ آنکھ تاکہ جب آپ کھانا کا کھائیں تو سب سے پہلے آنکھیں دیکھیں گی کہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں آنکھوں نے دیکھا کہ نہیں کھانے کے قابل ہے اب آپ نے لکما اٹھایا تو منہ میں جانے سے پہلے ناک سونگ لے کہ کھانے کے قابل ہے نہیں اگر منہ میں جانے سے قریب ناک میں سون لیا کہ تم سال میں سوال ہوا تو آدمی میں تو ناک کو منہ کے اتنا قریب رکھا کہ منہ میں کوئی چیز داخل کرنے سے پہلے ناک فیصلہ کرے گا جس کو منہ میں داخل کرنا نہیں کرنا پہلے جو دور سے آپ دیکھ کر فیصلہ کرے گی کہ کھانا ہے نہیں کھانا اس نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے اب لکما اٹھا کر منہ کے قریب لے گئے تو ناک میں سن کر فیصلہ کیا کہ اس کو کھانا ہے نہیں کھانا ہے جب پوجا رہے اچھا پھر منہ میں رکھا تو چکھنے کی امیریٹی اندر منہ میں زبان میں رکھتی ہے تاکہ کھانا پیٹ میں اترے اس سے پہلے زبان چکھ کر فیصلہ کرے کہیں سے نکلنا ہے نہیں نکلنا ایک موقع پر حدیث میں ہے ایک کھانا حضور کے لیے تیار کیا گیا مالک کی اجازت کے بغیر بکری لے کر دبا کر کے پکائی گئی حضور کھانے بیٹھے ایک موٹی اٹھا کر منہ میں رکھی اور پھینک دی اور فرمایا کہ یہ گوشت مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے بوٹی منہ میں رکھی چکھنے کے بعد حضور کو پتا چلا کہ مالک کی اجازت کے بغیر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ زبان کا بھی ایک فنکشن ہے اگر اس کو سمجھ میں آیا زبان کی کس کو نکلنا چاہیے تو نکلے گا ورنہ ابھی چوک دیتا ہے اب دیکھو تین دیتی کی قریب قریب رکھیٹ زبان یہ میں مثال دے رہا ہوں اللہ نے تین صلاحیت رکھی اور ٹھیک ٹھیک جگہ پر رکھی آم کو اتنا پھل دیا تربوز کی بیل کو اتنا پھل اٹھا ہے کہ بہت ہی انسان سوچ رہے تھے کہ اللہ میاں آج کیسے ہیں اتنے بڑے درخت کو اتنے اتنے پھل دیے ہیں اور یہ کمزور بیل کو اتنے بڑے بڑے تربوز اٹھوائے ہیں یہ سوچ بھی رہے تھے اوپر سے رام پور کا دن نکل گیا اٹھ کر بیٹھ گیا نہیں اللہ نے آل اگر یہ ترمیم یہاں لگا ہوا ہوتا تو آج میرا کچھ من نکل گیا بہرا سب بھی کسمر آلہ اللہ تیرا آلہ برتر کروڑ کون کون نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا جس مخلوق کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی پیدا کیا لڑی تو فہدا وہ تیرا ہائی کلاس کروڑ دیکار وہ ہے جس نے پلاننگ کی پھر پلاننگ کر کے مخلوقات کی رہنمائی کی اور رہنمائی میں نے سمجھائی کہ تمام مخلوقات کی جو باڈی فزیکلی تبھی ہی رہنمائی ایک نیچر میں رکھتی اور انسان کی بھی باڈی کی جو ضرورت ہے وہ نیچر میں رکھتی اور روح کے لیے وہی نہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کی پلاننگ کی اللہ کی قدر پھر اس کی پلاننگ معلوم ہوا کہ ازل میں لا لاضال کے لیے اللہ تعالی نے پلاننگ کی اور موٹی سی بات ہے ہم چھوٹا سا کارخانہ چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو پلاننگ کے بغیر نہیں بناتے ہیں تو اتنی بڑی کائنات بغیر پلاننگ کے تھوڑی بنی یہ وہ عقیدہ ہے پانچواں جس کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی پلاننگ ہے آرکیٹیکٹ نے نقشہ بنا کر دیا ماڈل بنا کر دیا معمار نے اس کے نقشے کے مطابق مکان بنانا شروع کیا ایک جگہ وہ لیٹرین بنا رہا اب کوئی یہاں پر ہے تو یہاں لیٹرین کیوں بنا رہا وہ کہ آرکیٹیکٹ نقشے میں یہی تو نقشہ جب مانے گا تو اس کو اسی نقشے کے مطابق تعمیر کرنا پڑے گا پھر جو اللہ کی بلا نہیں ہے یہ مضمون غور سے سنو پھر جو اللہ کی بلا نہیں ہے اس بلا نہیں میں مخلوقات کے لیے کچھ چیزیں مفید ہیں کچھ چیزیں مضر ہیں یہ بھی پلاننگ میں ہے درندے گوشت کا گوشت ان کے لیے مفید ہے اگر درندے گھاس کھانے لگے تو بیمار پڑ جائے یہ اللہ کو پتا نہیں ہے چرندے گاس چلیں گے یہ ان کے لیے ہے وہ نہیں کھائیں گے کھائیں گے تو بیمار پڑ جائیں پھر چرندوں کے لیے بعض پودے مفید ہیں بعض پودے مزید ہیں بھینس چلتی چلتی ایک پودا چھوڑ گئے کہ نہیں کھائے گا بڑھے وہ اپنے نیچر سے جانتی ہے اس کے لیے یہ پودا مزر ہے اس کو نہیں اس کے نیچر نے جو علم رکھ کیا ہے یہی اس کو ہدایت کی پہلے پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے اس اس کا علم اس کے نیچر میں رکھ دیا اس کو کہتے ہیں بلی بری تقدی بلی بری تقدیر کا مطلب ہے مفید تقدیر اور یہ مفید مسجد مخلوقات کے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں اللہ کے اعتبار سے تو سب کچھ اچھا ہے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا سب کچھ اچھا ہے پھر یہ مفید اور مسجد ولی اور منی یہ جو پلاننگ ہے یہ مخلوقات کے اعتبار سے اس کی یہی حساب ہے کہ درندوں کے لیے پلاننگ میں یہ ہے کہ گوشت ہے اور گاس مسجد ہے درندوں کے لیے گھاس مزید ہے گوشت مزید ہے اسی طرح سے انسان کے لیے مادی اور روحانی دونوں میں پلانی ہے مادی میں پلانی یہ ہے کہ گھی مفید ہے ایٹ مین بنتا ہے تو پیسے خرچ کر کے گھی خرید کر لاتے ہیں اور گٹر کھاتا ہے جانتا ہے کہاں پرانا حدیث میں کہاں آیا ہے تو بٹر مسجد وہ پرانا حدیث کا مسئلہ نہیں یہ تو فزیکلی مسئلہ ہے اس کے نیچر میں علم رکھا ہوا ہے تو بٹر اس کے لیے مفتی سے وہ بہتر کر کے جاتا اور کھاتا ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ زہر پوائزن جہاں ستا ہے جان لینے والا ہے تو ہر آدمی اس سے دور بھاگتا ہے یہ اللہ کے پتا نہیں ہے کہ انسان کے جسم کے لیے گھی مفید ہے زہر مفید ہے اور یہ جو اللہ کی تقدیر ہے اس تقدیر کو انسان ہر انسان مانتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے کوئی زہر کے قریب بھی نہیں پھٹکتا اور گھی سب کھاتے ہیں میرے بھائی اسی طریقے پر انسان کی جو روح ہے اس روح کے لیے بھی مفید اور مزید ہے کہ یہ یہ عقیدے مفید ہیں جس کے یہ عقیدے ہوں گے وہ جنت میں جائے اور یہ یہ عقیدے مجہر ہیں جس کے یہ یہ عقیدے ہوں گے جنت میں جائے عقائد اعمال میں یہ یہ اعمال مفید ہیں جنت میں لے جائیں گے اور یہ یہ اعمال مفضر ہے جہنم میں لے جائیں گے اگر یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہم اللہ اکبر اور ہندو مورتی کے سامنے یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ایسے وہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہے وہ مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ڈنڈوت کے کھڑا ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہم الگ کروا اس کی نماز ہو اگر یہ نماز جنت میں لے جانا ہے وہ نماز جہنم میں لے جانا ہے وائے وائے وائے کچھ نہیں وائے تو مرگی کا نام ہے وائے جب ایک بیماری ہوتی تو مرگی کہتے ہیں مرگی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیسا ہے وہ بدل جو پورا بدل کیتا ہے جو جو دن پڑتا ہے <laughs> انگریزی نے بیچ کے لیے الگ الگ تو ایک بیماری اور جس کو یہ بیماری لگ جاتی اس کا ستیہ ناش یہ وائے وائے کچھ نہیں تو بیماری تمہاری ناک یہاں ہے آنکھیں یہاں ہے منہ یہاں ہے تم کیوں نہیں پوچھتے اب یہی گرانتا پتا نہیں تو یہ بھی اپنا کی بلا نہیں یہ تو منفی کے سامنے تو ہاتھ جوڑ کر جو کھڑے ہوئے یہ نماز جاننے میں لے جانا ہے نماز جانتے ہو عربی لفظ نہیں ہے عربی میں تو سلاد لفظ یہ فارسی لفظ ہے نماز یہ اردو میں آیا ہے اور اردو فارسی سنسکرت کے بچے ہیں اصل زبان سنسکرت ہے وہ سنسکرت میں لفظ ہے نمنا اس نمنا سے نماز بنی دوسری مثال جانور بسم اللہ خوف دوسرا جانور جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑی اور گوا کر ڈالا مردار ہرا دونوں میں کیا فرق پہ یہ بھی ہوا خون تو نکل گیا سارا زبا پہ یہ بھی ہوا خون تو نکل گیا سارا وہ فرق اتنا ہی تو پڑا کہ ایک بسم اللہ کہہ کر دبا کیا ایک میں بسم اللہ چھوڑ کر جباب کیا ایک حلال اور ایک ہرام وائے ہے پائے کچھ نہیں یہ تو اللہ کی پلانی ہے یہ اللہ کا نام لے کر جو جانور دبا کیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پر قربانی کیا گیا ہے یہ قربانی کا اور جو اللہ کا نام چھوڑ کر دبا کیا گیا وہ اللہ کے نام پر قربان نہیں کیا گیا یہ حرام احمد کو اور مثال ہے نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے کچھ بھی ایک آدمی اور ایک عورت باہمی رضامندی سے ایک عمل ہوتا ہے نکاح کے بعد ہو تو کار ثواب ہو بیوی سے صحبت کرنا اتنا بھی ثواب ہے اور زینا بھی یہی ہوتا ہے ایک آدمی اور ایک عورت باہمی رضامندی سے ایک کھیل کرتے ہیں مگر وہ زینا ہے اور اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے اور میں سو کوڑے مارے ہیں دیکھنے میں اور یکساں ہے اس لیے کافروں کی کو سمجھ میں نہیں آتا یوروپ اور امریکہ میں چلے جاؤ وہاں میری ایج بہت کم تھا ففٹی پرسینٹ بھی میری ایج ہوتا ہے ففٹی پرسینٹ تو جانوروں کی زندگی وہ کہتے ہیں میاں بیوی راضی کیا کریں راضی کی تاکہ ان کے یہاں اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے لیے بھی بیوی کا بھی ضروری ہے ورنہ پولیس کو نہیں پکوان کرتے ہیں جواب پکڑا جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا دونوں ہندو سے رضامندی کر رہے ہیں اسلام نے کہا کہ ہندی کا جنت میں لے جانے والا تابے سوال جینا بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے یہ اللہ کی پلا ہے تو میں سمجھا ہی رہا تھا کہ دوسرے جانوروں کے تعلق سے تو جسمانی ضرورتوں کے اعتبار سے مفید اور مفید چیزوں کی پلانی ہے اور انسان کے تعلق سے جسم کے اعتبار سے بھی مفید اور مفید چیزوں کی پلانی ہے اور روح کے اعتبار سے بھی پلانی ہے کہ انسان کی روح کے لیے یہ اتنی مفید یہ اتنی مفید انسان کے روح سے بھی یہ افعال مفید یہ افعال مفید اس فلانی پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا اور اللہ کے فلانی میں انسان کے لیے جو عقیدے مفید ہیں جو اعمال مفید ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے جبھی جنت میں جائے اور جو عقیدے اور جو اعمال مضر ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ان سے بچنا ضروری ہے تو پانچواں عقیدہ یہ والقدر خيره وشره شہت نہیں قدره وشره ہی کی زمین خیری و شی کی زمین قدر کی طرف لوٹتی خیر القدر اچھی مفید پلانی شر القدر مضر پلانی تمام انسان جسمانی ضرورتوں کے حد تک اللہ کی پلانے کے ہیں لیکن جب مسئلہ روحانی ضرورتوں کا عقائد و اعمال کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی گڑبڑ ہو جاتا ہے مگر جس کا تقدیر پر ایمان ہے وہ گڑبڑ نہیں ہو بس تقدیر کا مسئلہ اتنا ہی ہے بس سکا عقیدہ کیا ہے یہ جو ہماری دنیا ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے یہ ایک دن اس کا لاسٹ ڈے آیا جائے یہ ڈے ٹو ڈے چمتی نہیں رہے دیکھو دنیا اور آخرت دونوں دنیا موجود ہیں اور وہ اپنے ابتدائی شیرے کے اعتبار سے حادث ہیں پہلے دنیا بھی نہیں تھی آخرت بھی نہیں تھی اللہ نے آخرت بھی پیدا کی دنیا بھی پیدا کی اور یہ دنیا دو دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہماری یہ دنیا اس کا اب یوم الآخر آنا ہے لاسٹ ڈے آنا ہے فنش اور آخرت تعبت چلتی رہے تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری کافر کافی یہ ہے کہ یہ دنیا ایک چلتی ہی رہے گی تعبت اسلام نے کہا نہیں یہ دنیا ڈے ٹو ڈے ہمیشہ نہیں چلتی رہے گی اس کا علی عمل آخر اللہ کا یہ آنا ہے یہ دنیا کو ختم ہونا ہے یہ چھٹا عقیدہ ہے جسے ماننا ساتواں عقیدہ کیا ہے ساتواں عقیدہ یہ ہے کہ جب اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا تو ہم سب جو مر چکے ہیں ان سب کو ریٹرن آنا مر چکے ہیں کہ لفظ کو نہیں آپ سمجھتے مر رہا فیل ماضی ہے اس کا درجمہ گیا مر گیا مر رہا گیا فینشنگ ختم نہیں ہوا مر گیا ہے مر رہا گیا آپ لوگ کہتے ہیں پاس اوے یعنی یہاں تھا پاس اوے آگے بڑھ گیا یہ جو آگے بڑھ گیا ہے عالم قبر میں پہنچ گیا ہے برزت میں پہنچ گیا ہے اس کو جب اس دنیا کا لاسٹ آئے گا تو اس کو مہات ریوس آنا ہے ان روحوں کو ریوس آنا ہے اور زمین سے باڈیاں دوبارہ پیدا ہوں گی اور جب وہ باڈیاں پیدا ہو جائیں گی تو روحیں ریوس آئیں گی اپنی باڈیوں میں داخل ہو جائیں گی اسی کا نام ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کو ماننا ہے اس کو کیوں ماننا ہے یہ جو الم الاخر ہے لاسٹ ڈے ہے وہ کس کے لیے ہے کس مقصد سے وہ اسی مقصد سے ہے کہ مکلف مخلوقات نے انسانوں نے اس لائف میں جو اچھا برا کیا اس کے فیصلے کر کے آگے اچھا برا پھل چکھایا جائے یہ دنیا عمل کے لیے پھل چکھنے کے لیے آگے اگلی دنیا ہے تو اگلی دنیا میں پھل چکھنے کے لیے روح تو باقی ہے وہ تو عالم قبر میں پہنچ کر روح تو اپنی حالت میں ہے لیکن جسم تو مٹی میں مل کر کے مٹی ہو گیا تو ضروری ہے کہ جسم دوبارہ بنے اور روح پھر اس کے اندر آئے تبھی تو اگلی زندگی میں جا کر کے اچھائی کا پل پائے گا برائی کی سزا پائے گا اور اگر ہمارا دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے تو الم الاخر سے فائدہ کیا ہے اس لیے بعض سباب موت ماننا ضروری ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ سات عقیدیں ہیں جو پوچھنے والے حضرت جبری انسانی شکل میں آئے ان کے سوال کے جواب میں حضور نے یہ سات عقیدے بتائے بتایا تو انہوں نے کہا آپ نے صحیح جواب دیا حیرت کہ بھائی یہ کوشچن کر رہا ہے سوال وہ کرتا ہے جو نہیں جانتا اور جب حضور نے جواب دیا تو تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیے تو وہ جانتا پہلے جی وہ غریب بندہ سوال کر رہا ہے میرے بھائی مجھے ایک چھوٹا سا مضمون وقت بہت میں نے لے لیا ایک چھوٹا سا مضمون سمجھا کر بات ختم کرو عقید آپ ہی نہیں تعلیم الاسلام میں بہت سارے عقیدے ہیں اور دیش کی زیور میں تو پچاس عقیدے لکھے یہ جو عقیدے ہیں یہ ربڑ کی مثال ایک ایچ کا ربڑ دو کنارے پکڑ کر کھینچو تو بارش کے بھر ہو چھوڑ دو تو ایک ہی اتنی اپیلوں کا بھی یہی حال ہے گے پچاس پھر ربڑ کو ملنے دو تو سات عقیدے پھر اور ملنے دو دو عقیدے لا لا الا اللہ محمد رسول اللہ اور شکر میں دو تو لائے لا اللہ مگر یوں وہ لا الہ الا اللہ جس میں محمد الرسول اللہ انکلوڈ ہے جس میں حدیث جبرائیل میں سات عقید ہے وہ شامل ہیں دیش کی زیور میں پچاس عقید ہے وہ شامل ہیں جیسے یعنی عیسائی کا الا اللہ نجات نہیں ہوگی کیوں اس میں محمد الرسول اللہ شامل نہیں عیسائی کا لا الہ الا اللہ اس سے نجات نہیں ہوگی کیونکہ اس میں محمد الرسول اللہ شامل نہیں حدیث میں آیا کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا یا عقیدہ جنت تو کوئی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ضروری نہیں ضروری مگر وہ لا الہ الا اللہ میں شامل ہے اور پھر ان دو عقیدوں کو کھینچو گے تو سات عقیدے بنے پھر ان کو کھینچو گے تو پچاس عقیدے بنے سمیٹو گے تو ایک عقیدے پر آ گئے ဝါဖူလာဝါဒီရောသိတယ်